السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 493 اور بہت بہت بہت اہم یہ سبق ہے دھیان سے سنیے دعا کی قبولیت کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وظیفہ سکھایا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کر دیا کہ تم پر کوئی پکڑ نہیں جاؤ تو بھائیوں نے کہا اے ابا جان اور اے ہمارے بھائی یوسف آپ لوگوں نے تو معاف کر دیا لیکن اگر اللہ نے ہم کو معاف نہ فرمایا تو آپ لوگوں کا معاف کرنا کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس لیے آپ حضرات دعا کریں کہ جیسے آپ دونوں نے معاف کیا اللہ بھی ہمیں معاف فرما دیں چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ بہت نرم دل ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سختی نہیں ہوتی یعقوب علیہ السلام نے دعا کی اور یہ کہا استغفر لکم ربی الغفور الرحیم ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا بے شک وہ غفور الرحیم ہے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام قبلے کی طرف کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پیچھے تھے اور ان دونوں کے پیچھے سب بھائی کھڑے ہوئے اور نہایت ذلت اور خوشی کے ساتھ دعا کی لیکن بیس سال تک دعا قبول نہ ہوئی بیس سال گزر گئے دعا مانگتے مانگتے وقت وقت پر دعا مانگتے تھے دعا قبول نہ ہوئی پھر حضرت جبری السلام تشریف لائے اور یہ دعا سکھائی چار جملے سکھائے میرے ساتھ پڑھیے نمبر ایک یا رجا المؤمنین لا تقطع رجا انا اے ایمان والوں کی امید ہماری امیدوں کو قطع نہ فرمائیے نمبر دو یا غیاث المؤمنین اغثنا اے ایمان والوں کی فریاد رس ہماری مدد فرما نمبر تین یا معین المؤمنین آئنا اے ایمان والوں کے مددگار ہماری مدد کیجئے نمبر چار یا محبت توابین تب علینا اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہمارے اوپر توجہ فرما یہ چار جملے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سکھائے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر کے وقت میں یہ جملے کہہ کر دعا مانگی تہجد کا وقت آیا یعقوب علیہ السلام بھی قبلے کی طرف کھڑے ہو گئے یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے سارے بھائی کھڑے ہو گئے اور یہی جملے جو میں نے کہے وہ پڑھ کر دعا مانگی تو توبہ سب کی قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا یہ یہ قصہ جو میں نے بیان کیا ہے میری کتاب بکھرے موتی جلد چار صفا دو سو آٹھ پر ہے اور اوپر کی کتابوں میں روح المعانی پار پارا تیرہ جلد سات صفحہ چھپن پر ہے اوپر کی کتابوں تک پہنچنا مشکل ہے آپ کے لیے یہ آسان ہے کہ یہ بکھر موتی جو ہے اس تک آپ پہنچ جاؤ پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ اس لیے یہ دعا ہم بھی مانگ سکتے ہیں جو بہت پریشان حال ہو اس کے لیے یہ دعا بہت مفید ہے اب امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں اچھا تو یہ ہے کبھی صاف ستھرے لفظوں میں لکھیں اور ترجمہ بھی ساتھ لکھ دیں تاکہ کہ ترجمہ لکھنے سے کوئی عربی نہیں پڑھ سکے گا تو ترجمہ پڑھ لے گا کم سے کم اب پڑھیے میرے ساتھ ایک مرتبہ یا رجا المؤمنین لا تقطع رجاءنا یا غیاث المؤمنین اغثنا یا معین المؤمنین آئینہ یا محبت التوابین تب علینا یہ جملے جبر علیہ السلام کے منہ سے بھی نکلے اور یہ جملے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے بھی نکلے ہیں اللہ تعالی ہر مسلمان مرد و عورت کے پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین